سورہ آل عمران آیت اکتیس قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اسباب مغفرت میں سے ہے ترجمہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تاب داری کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخش دے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی برکت سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں